کی حقیقت میں تبدیل نہیں کرتا جادو کسی بھی چیز کی حقیقت نو تبدیلی نہیں کرتا صرف یہ کرتا ہے اکھان گمراہ کر دیا ہے کہ دو حقیقت ایک جیسیاں دو حقیقت دو چیزاں ایک محسوس ہو جاتی ہیں جادو کسی کی حقیقت نو نہیں تبدیل کرتا جادو صرف اور صرف نو گمراہ کرتا ہے کہ دو حقیقت مختلف دو چیزاں مختلف وہ ایک محسوس ہونے لگ تو اکھا احساس احساس حواس اندر وہ ظاہری اثر رکھتا ہے حقیقت کوئی اثر نہیں جادو کا حقیقت بے تبدیل تبدیلی کوئی اثر نہیں ہوتا دو چیزاں صرف اکھا متاثر ہو جائیں یا حواس متاثر ہو جائیں اس تاثر کی وجہ دو چیزاں اور دو حقیقت ایک محسوس ہو ہیں کچھ بڑا وڈا کرنا ایک طریقہ چاہتے جس وقت فرعون کے جادوگر نے میں سید کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم مقابلے اندر فرعون کی دعوت اپنا جادو اور فن ہے شکیاں ہونا رکیاں سن ماہرو دیکھنے والوں سپ اور ادہ پائیا انہوں نے میدان میں سن سپ نہیں سن سکتے رسیاں سکیاں انہوں نے جادو کے اثر نے ناظرین شرکائے ملن ایج گمراہ دیکھنے وہی رسیاں دیکھنے وہی رسیاں سب پاسوں سن لگ پائے کس قدرا کھن گمراہ کر لیا آواز کو متاثر کیتا کہ رسیاں سپ لگ لگ پہ حالانکہ وہ سپ نہیں سن سپ کی حقیقت ہو رہے رسیاں کی حقیقت ہو رہے سپ اور چیز رسیاں اور چیز لیکن دو چیزوں جادو دے جادو گرن دے جادو دے اصل ایک محسوس ہونے لگ حقیقت دو سن محسوس ایک ہونے لگ میرے موجود ہوتے اقتدار ہوتے دور فرماؤ اج کے حالات نے اس سمجھنے کی بڑی مدد دینی خصوصاً سیاسی صورت حال نے اگر کچھ توجہ فرماؤ گے بہت مدد دینی ہے کو سمجھنے اس موضوع نے بہت مدد دینی ہے ان حالات کو سمجھنے تو علیزم جادوگر نے رسیاں کٹیاں سن سپ نہیں سن سکے سپا کی حقیقت ہو رہے رسیاں کی حقیقت ہو رہے وہ ہور شہر میں وہ ہور شہر میں دو مختلف حقیقت دو مختلف چیزاں انہوں جادوگر نے جادو کے اثر نال ایک محسوس ہو لگ پی اکھان گمراہ ہو گئی ایک محسوس ہو لگ پی لیکن وہ جڑی رسیاں سن جنہ دیا جادو نے متاثر کیا رسیاں سب نظر آ رہی سن جنہوں متاثر نہیں سی سب نظر نہیں آئی جادوگر خود جڑے سن وہ نہیں سن گھبرائے انہوں سپ نہیں سمجھا کیونکہ پتا نہیں اسی خود رسیاں سٹیاں یہاں نظر آ رہی ہیں اصل یہاں اثر بتایا وہ آپ ہس رہے سر اصل ایک تماشا کیتا ہے اس تماشے پیسہ گمراہ کر لیا راؤنڈ جڑا سی وہ بھی مطمئن ہو گیا بھی گل بن گئی سب نے ایڈا وا جادو کا کرم کھایا ہے کون فلوے گا کے عوام ساری متاثر ہو گئی انہوں نے سب نظر آنے شروع ہو گئے حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام جادوگر وہ کیونکہ خود جادو کرنے والے سن وہ حقیقت سمجھتے سن کہ سارے جادوگر اثردار رسی اصا بڑی بن سکتے مگر اچھا یہاں گمراہ کر دیا یہاں کی خیر نہیں یہ گیا ہے ساتھی سمجھ گے وہ خود ساتھ نہیں سر سمجھ رہا ہے اور حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ سلاد و تسلیم رب نہ بھلاوے رب نہ بلاوے سورت آرام آیت نمبر ایک سو سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ مارے لمبا پوش ہر ہر مہینہ چھوڑ کر ہلو جاس بھر ہر قرآن سب میں انہوں نے لوگ اچھا دل جاگو کیا سہای و حضر ہو خوف زیادہ کر لیا دیکھنے والے خوف زیادہ ہو گئے امام رضی صاحب تشریف فرما رہے ہیں مولانا پرانے مجید کسی جگہ سے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام بھی خوف محسوس کی اس مقام پہ اور جب اپنی نفس سے ہی اور جیسے اپنی نفس سے ہی تین پرسن یہ مطلب یہ نکلیا کہ جادو جڑا ہے شہر سے ہے کہ ایک وقتی اثر وہ امبیال مسلمان کی نظر سے نہیں کر اور رعایت مبارک اس گل کی تصویر ہے کہ نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف سے جڑا جادو ہوا ہے وہ واقع اصل ہوا ہے بخاری شریف جی دس دیے اشتہار دیا حدیث جو میں دس دیا نے وہ ٹھیک کیوں کہ پرانے مجید اشارہ دے رہا ہے کہ جس وقت انہوں ظالم نے رسیاں سکھیا رسیاں نے عوام الناس سب بڑھ کے متاثر کیا انہوں کا جادو انہوں کی اکھان سے ہوا ہے نبی علیہ السلام کے راج شریف حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام اور جیسا تھا نفس ہی موسا علیہ سلام نے بھی دل کے توڑا خوف محسوس فرمایا یہ مطلب ہے جاتی کا حواس کے اثر انداز ہو جانا ولیاں سے بھی نبیاں سے بھی پاکاں سے بھی آما سے بھی خاصا سے بھی یہ بات یہ آج ناظرین اس نشست اور اس جلسے کے اندر بیٹھے اس موجود ہوتے کلام کرتے پہلی مرتبہ نا وہ پہلا کبھی یہ نقتا نہیں آیا بال حضرات میں صحیح ہے کہ اس ادیب سے سلام کی اور انکار فرمایا ہے انکار کیا ہے لیکن آج مین معلوم ہوا ہے قربان جاوا اہل سنت و جماعت دے علماء اور مشاعر قرآن و حدیث اور اسلام کے اوپر بہت بڑی تکلیف اور گہری نظر رکھتے ہیں جدو بھی تحقیق کیجیے ہمیشہ اہل سنت مذہب اور بہت حق جان ثابت ہوتا ہے ایس مقام سے بھی اسی طرح لکھا ہوں کہ قرآن گواہی ہے حضرت سید لا کریم کلیم اللہ علیہ السلام نو خوف محسوس ہو ہے توجہ خوف جناب موسا کلیم اللہ نو محسوس ہو ہے اور تھی خود سمجھدار ہو جیسے ایڈے وڈے لوگ متاثر ہو وقتی طور پہ لے کے انہوں پلو رسی بچا لینا ہے وہ جہاں تعلق بہنا اندر راجر وہ تعلق ان واپس بنا ظاہری طبیعت اور حالات کا متاثر ہو جانا جاسو کو یہ خاصا ویاما کی تفریح تو بغیر ہے لیکن فضل رسی نال خاصا کا محفوظ رہ جانا یہ ضرور فرق کرتا ہے خاصا ویاما کا حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام اللہ کے فضل والا محفوظ رہ گئے کہ تو ہی جادو کے اثر کا طبیعت خوف محسوس ہو جائے اللہ جل شاہ نے وہی اتار دی وہی جبری لے کے آئے کل پہ جبری کل پہ دوسرا دوتے ایک اثر ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون اللہ فرمانا ایسا موسا واہی فرمائی خفیہ طریقے نال اصا موسا گل کی اے موسا اے اپنا سٹو سوچو اپنا ڈنڈا سوچو جاسو ایس جہان جہان والا تو محسوس کیتا ہے یہ سر نیت کرتے بولوں سبان ہوئی اللہ اگر فرمایا ہے بھی عمل دس رہا ہے اثر بھی رہا ہے اپنے پاپ السلام نو جو بچان کا طریقہ پروردگار نے استعمال فرمایا وہ بھی رب دس رہا ہے ادھر سولہ فرمایا ہے آئے سمجھ رہا ہے پر سنا ان آخا کے جادو کی جانچہ ہرو اچھا یہ جادو کہتا بابا جی تمہیں یہ یاد کر رہا رکھ لے جاؤ میں کلو کلو ہاتھ ملا میری سمجھے ادھر ہو جائے کوئی میرے ہاتھ لگے جی۔ سمجھو ہے سب لوگی کا کوئی حقیقت نہیں بدل گی بولنے میں جادوگا کے ہوئے بوجھنے میں جادوک حقیقت نہیں بدل گئی صرف محسوس تغیر محسوس ہوتا ہے حقیقت میں بدلنی بوجھنا جب نبی وفا ہے یا بلی جب مد وفا ہے اس اندر حقیقت ہی بدل جاتی ہے نارے نارے نارے نارے جو ہے بوجھے کرانا سے حقیقت کرے جانے کر کے جادو جادو بھی پیار سے بھی پیار بھی سکتا جیسے دوسرے موجود کرنا چاہیے پانچ امرا شریف چو پانی مانگ رہے کیونکہ وہ حقیقت نہیں تھے حقیقت ہی ظاہر ہو رہی ہے لہذا صحابہ کرام کا اس پانی مبارک اور گرو بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئے سونے مدینے کے تاجدار نے جس سے اگلا مبارک کی جو پانی کٹیا ہے وہ پانی ہی سی وہ پانی ہی سی وہ حقیقت کے ماں بیٹھے ہوئے کر کے صحابہ کرام نے وہ وضو فرمایا اس وضو لال نماز پڑی اگر وہ حقیقت پانی کی نہ ہوتی تو وضو ہی نہیں ہونا وضو نہیں کی ہونا کی نماز نہیں کی ہونی اللہ نے پیغمبر نے جو بتایا وہ حرم کرتا جیسے جادو کا جو بتاتا وہ حرم کرتا نہیں ہوتی وہ دو چیزاں حقیقت اپنی ہی اپنی ہی اپنی نے لیکن صرف دیکھنے کے فرق محسوس ہوتا ہے جی دیکھنے اس واسطے حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام بظاہر متاثر ہوئے بکری طور سے لیکن کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی نے فرمایا انہیں اچھا لے جا مسئلہ ہر والا کا کر لیا دہشت جگہ کر لیا اور جگہ کر لیا حوصلے ٹوٹ گئے حوصلے ٹوٹ گئے سارے متاثر ہو کے پایا گئے سال ٹوٹ گئے کی کرا گے واقعی ہوئی حقیقت حالانکہ حقیقت نہیں سی بدلی رسیاں رسیاں بھی سن ویچن والے تماشا کر رہے ہیں سکن والے تماشا کر رہے ہیں رسیاں سکن والے جادوگر تماشا کر رہے ہیں اپنا کمیشن کرتا سی اس وقت کمیشن سرکار کے سرکار ہو گئے انہوں پتا سی انہوں نے پتا سی اچھا کی کی بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ایسے رکھی نہیں ہے لیکن کچھ اس واسطے یہ سپ لگتے ہیں ساری گل بن گئی یہ سپ لگتے ہیں ساری گل بن گئی اللہ والے اپنے پیارے پیغمبر بچانا بھائی فرمائی تعلق اللہ اللہ واحد اللہ شریف مولا رب واحد اللہ شریف مولا دل مبارک حضرت موسی علیہ السلام کا جی سخ بنا سن خود ویلے وہ بن گیا اللہ فرماتا ہے میرے حق نو جادوگر ہٹانا چاہتے سن سب ہوا حقیقت نہیں حقیقت نہیں سی گندے شریر نے سارا ہر بار دیا اجہا بن کے اجہا بن کے ہر گنڈے نے سب نہیں اگر میرا شریف سفر میں بچ رہا سب کچھ نہیں ماری سکتا سے حقیقت نہیں سی کھلی جادو نہیں سی چھوٹنا اس کو پک جانا سی اگلے آ رکھنا سی دیکھے جی واسطے چھاپی سڑ کے ڈنڈے نے سارے سامنے مارے نہ قدرت والے کی کیا ڈنڈے نو سب کرایا ڈنڈے نو سب کرایا ڈنڈے جنڈے سب بنایا تاکہ پتا لگے جنا کا موبائل ہوا کھڑا ہے جی انہوں نے سفر ادھر ڈنڈا بھی سفر ہے ہوں سب پورا سپل آ گیا ہے سمجھو یہ سب سپ میں تو جادوگر بھی سمجھ گئے جادو کا ساتھ سپا میں یہ باقی کوئی ہوئے سارے بڑے سپاہ میں پا گیا ہے یہ کچھ ہو تانا یقین کیتا کہ کہ جادو ہو ایسا اللہ کے کے بندے جو فن ظاہر ہوا ہے چیز انہوں نے پتا لگا کہ جادو سے مو کا فن ہوتا ہے حقیقت جان گئے کہ یار اصا جادو سی کوئی حقیقت लही ही असी बदले न रास न جو ہے میری ابتدا تو ہو تو یار موجود کے لیے آئے تو دسنا ہے چاہ جیسے جادو ہوتا ہے جادو ارباب باپ میرے اس مشین اشارے کر کے واقف ہو جائیں گے کہ میں کدھر لگانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی بری بنا ہے یہ دوسرا پانچ سما رہے ہیں شخصی طور سے اللہ کا نبی بھی متاثر ہو گیا ہے لیکن سنجے نبی نے بتا دیا ہے بڑے بڑے اولیاء سولہ ہاں دو سو کے ماہر سچے انہوں سے بھی جادو ہوئے اور جادو نال ہی سال سر گئے ساجدار بولنا سے جادو ہوئے لیکن آپ اللہ سے نے خبر دیتی ہے اس طرح یہ کوئی سب کا یا فلانے دشمن نے کہتا میں جادو ہے آپ اٹھ کے بیگ ہے اچھا، یہ نہیں جادو پیتا ہے تو پھر توڑ کے وہی بات میں بہ گئے یہ رب مکھان سے گئے فضل فرمان سے تو یہ ہو ہے لیکن دیکھ لو بڑے بڑے متاثر کر جا جادو بڑے بڑے متاثر کر لینا ہے لہذا کسی ملی کامل کا بھی جادو کو متاثر ہو کے دنیا کو ہی چلا جانا اسے کے حال یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی عجیب نہیں لیکن ایسا کہ جادو جادو یہ حقیقت نہیں جادو جادو حقیقت نہیں جادو جادو حقیقت نہیں جادو ہمارے سے متاثر کرتا ہے سمجھ رہا روح نہیں اللہ نے لیکن ہم آج نے دوسرے مطلب میں رہا حقیقت کام روح گئے لیکن اگو رب نے جڑا آلہ بنایا ذریعہ بنایا کا وہ تحقیق یہی ہے کہ علم و اشراف حقیقت میں پھر یا صفت یہ روح بھی ہے حواس اور عقل آلے علم عبد الدین فرحاری جی نے نبراس کے اندر یہ ہوئی جا ثابت کرتا ہے اور قانونی سے ہی یہ بھی لگ رہا ہے توجہ نہیں فرمائی میرے آپ ہاتھ ہے چھوٹی روح اور سارے کے واسطے آؤ دیکھنی روح اپنے واسطے آؤ ایسے واسطہ ہے کر کے اللہ کے ولی کی نظر شریف خراب ہو سکتی ہے یعنی کہ جی نظر کمزور ہو گئی ہے نقل آنے پہ گئے اللہ کے ولیل ظاہری قوت سماج جراب دے جاوے یہ آلہ سبیا خراب ہو جاوے ہو سکتا ہے گل نہیں سمجھ لگی لیکن وہ روح اور قدرت نے جس مقصد کا راستے بنایا وہ خراب نہیں ہوگا توجہ توجہ ہے ہے اللہ نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گل پھر کر دینا یار جب بندے کھیتی گمراہ ہو جاتے ہیں اس واسطے گل مجمل نہیں سکنا چاہیے جنہیں ہے رو شردی یہ انسانی ہمارے داخلہ یہ انسان کے انسان ہو کی نشانی ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے انسانیت ان غالبا نشرا کہ اس حد تک انہیں متاثر کیا کہ آپ صرف اینا خیال ہوتا سی کہ میں خریدا حقوق سوشیت والا ادا کر چکے ہیں کہ ہو نہیں سی ہوتا بس ایسی ساری گل ہے اتنا سبجیکٹ تو اثر انداز ہوا سی دین جس مقصد آس نبی مجھ سے دیا جا اس کے اندر سدا فرق نہیں آیا سمجھا ہائے ہائے ہائے جس دم واسطے نبی سے جاتا ہے اس کم میں ذرا رب خلل نہیں آؤ لیکن کسی حکمت متاثر متاثر کرا لیتا ہے جیویں نبی کی طبیعت ان تو مت کی نوعیت بھی ادائیگی کا خیال ہوتا ہے مگر ادا نہ خیال ہوتا جس میں آپ سلاد سلام کی تلاوت ہوئی جی جی آیا تلاوت ہو گئی سن یہ لگتا سی کہ میں سبت کے آسام نے نا جی ظاہری راج کے پاسلی راج نہیں ہے وہ جادو کا قصہ کلیم کا تو جادو کا قصہ سونے حبیب کا ظاہر میں تھوڑا جا سنا دیتا ہے لیکن اگلی گل کو میرا توجہ فرما دوسرا راز میرا باطنی ہے میں وہ سمجھانا چاہنا موضوع بھی ہے فرنگی تہذیب جادو اثر ہے بولتے نہیں دے یہ خیر ہوں سنگیا سارا کلندر اقبال کی فرمان सही सही सही मतान सही सही सही त हुया हा ठीकु لیکن لیے گاؤ لے کے لیے ہے نہیں نہیں ماحول زمانہ پہ دور بدل رہا ہے پھر کسی کا نام لینا خوشی ہوتا ہے جیسے جگ خراب آپ ایک خراب ہوئے نہ لگو دو ہوئے خراب نام لگو نہیں گنے اپراد اپرادھ ایمان کا فرمانے ایمان کا فرمانے حیا نہیں ہے حیا نہیں ہے گیا ہے لوگ نے بولو سبھا قربان جاوا قربان جاوا ہر اقبال نے آخر فلاں کر کے ہزار بندے ملیں گے جب چاہیے سیاح منگا نہیں دریا بچا سردا بھی بہت فلانا ڈب گیا جب سیلاب فری فلانا برف ہو گیا ہے پھر سارے برف ہو گئے برف ہو گیا ہے دنیا برف ہو گئی ہے سیلاب دنیا دنیا دنیا بندے را میرے آج کا بندہ دے ہزار میں دے ہلا نہیں ہے زمان میں کوئی تنخواہ نہیں کر سک رہا کوئی طریقہ نہیں کر سک رہا لگا بچا لگا ہوا بولو خاجہ محبوب والا محبوب ری چیز جو ہے بولو اسی بات سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ہائے بیان سنو تو حقیقت کھلتی دیکھو ہو سکیا مردار اگر کسی علاقے پیا ہوا چلے نا تو اس مردار کی بدبو کو بچن بندہ نک پہ ہاتھ رکھ لینا ہے تو تو سمجھدار ہے کہ چوبی گھنٹے ہوا ہی ہر پاس مردار بھی آئے تو کون نک بند کرے گا سوائے مرن میں چار ہی نہیں چنا شیر شاہ بند کرے گا چوبی گھنٹے کون شاہ بند رکھ سکتا ہے فرمائی نے چوبیس گھنٹے سا بند نہیں ہو سکتا سوائے مرن میں سارا نہیں سوائے مرن میں سارا نہیں جب چارے پاس بدبو ہو پھر نتیجہ ایسے نکلنا ہے نتیجہ ایسے نکلنا ہے یا یا خدا ختم کر دے پھر پھر جان احساس بدبو بدبو بدبو کا احساس ہی آیا پھر محسوس ہو سکتی ہے جڑا میں ماسوس گا اس زمانے کا کو مانے گا نہیں ہونے والا سوار میں ہر طریقہ کی دیتا جب سارا بے حیائی کی پہ ہر جائے میں کہڑا طریقہ اکھا کے کپڑا رکھ نک کے کپڑا رکھ رکھ کنا کنا کے کپڑے سے سے سے رکھے رکھے گا گا کتنے کتنے ہیا ہوا پیا ہے خدا کرے جوانی تیری رہے بابا Narada ساڈا ساڈا دین د رہے کا رل کے رہا ہے رل کے دین ہے ایک ایک عقیدہ عقیدہ عقیدہ عقیدہ دوسرے ایکتا عتی افراد افراد پاک محمد کریم کو لے آؤ ہم سرکار نے صحابہ لے آؤ اگے سے کا چلے جامع کام لے ساری پیڑ رکھ رہے سن اسلام کا پیدا ہو رہے کفر کفرداد ہو رہے اسلام عمل ہو رہے کفر کے عمل ہو رہے اسلام کے اثرات ہو کفر کے اثرات ہو لیکن ادھر یارہ بارہ کمی نہ جادو اور کمینا جادو کر یار بارہ کمینا جادو کر کا ساتھی گراؤن کا ساتھی گراؤن کا ساتھی مسلمانوں کے مقابلے یہ جادو لے کے آیا ہے جادو حقیقت نہیں جاتے ہیں وہ غلط خیال پہ جاتا ہے حقیقت نہیں بدلتی اسلام کچھ نہیں ہو سکتا کچھ اسلام نہیں ہو سکتا اسلام نہیں ہو سکتا اسلام منسوخ نہیں ہو سکتا اسلام کے عقیدے اپنے نے اسلام کے عقیدے اپنے اثر گئے اگر خدا ڈنڈا اچھا ہے اگر خالی ڈنڈا تھوڑا ہے کفر کفر عقیدے نے اور سب نہیں کفر ہے اسلام نہیں کفر کفر کفر لاکھ جادو کرے وہ اسلام نہیں بنا سکتے کفر کفر کفر کفر کسی طور طریقے منہ نہیں ہوتی میدان پہنچا میدان پھر دوسرے یا پھر ہر کرتا ہے وہ بھی جادو کر کے جادو کرنا ہی کام ہوتا ہے رسیاں سٹ کے اکھا گڑا کرتے ہیں کن گڑا کرتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بدل سکتے جی برو جی برو جی برو جی برو حضرت دور میں کوئی محسوس نہیں صحیح پھر کہہ دینا ہوئے ہمارے سبحان الله یورپ یورپ نے ایک ایک جادو گھر ایک کو جادو ہے جو ہے یورپ نے فراؤ تو کبھی نے آپ نے جادو نے جنہوں اگاں استعمال کرنا ہے وہ کی ہے جادو کی جنوبی نویل روشنی نئی تعلیم کی اس کا جدو ہے جڑے لے کے آتے ہیں تو جہے آلما کے مقابلے میں نو نو لقب پاؤنڈ نے نا یہ جادو گل ہوں نے یہاں کا جو کام ہوتا ہے اسلام کے اپنی کچھ پیدا کرتے ہیں لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تشاوہ پیدا کرتے ہیں تشاوہ پیدا کرتے ہیں شکل شکل سمجھو گیا شکل کو پڑھنے میں یہ شکل اجتماع کشاپو گل رل گئی رل گئی دھوکھا لگ گیا بڑا فرق ہوں لیکن وہ کی کرتا کترتا جا اپنے لان جادو جاگو گا فراؤ اس میں ایک مسان لگ پہ اسلام لائق ہونا ایک گیسے لگ پہ حالانکہ ایک نہیں رسیاں ہو ہو رہے اچھا رہے سپ انہیں سب دیا سب لگے جو ہے بکتی بکتی طور سے اللہ کا نبی بھی متاثر ہو گیا ہے رب نے وہی بھیجیے ہے میرا دل ڈنڈا فرایا سی میں وہ بھی چیتا کرنا چلو صحیح کلیم تو کھاد پی کھڑے نے یہ نہ شکل بدلی ہے سیاں دی دیکھا ہے کسی نے محسوس کیا ہوتا ہے سپ نے یہ سپ نے ادھر اپنا ڈنڈا سوتے حقیقت انہیں کھل جائے گی ادھر ویسے یورپ والے جادوگر جادوگر جادوگر بھیجے بھیجے بھیجے انہوں نے اسلام کسی ایک کوشش کی کر بڑے بڑے بڑے بڑے میں میں میں گیا گیا دنیا دنیا گیا سے گئے اچھا کئی کئی ایسے ایسے جادو مر گئے صاحب اللہ نے گو ہن ساور کلاک و ایک لگ پہ جادوگر لگتا ایک لگ پہ افراد ایک لگ لگ پہ اخلاق ایک پہ سیاست ایک لگ پہ معیشت ایک لگ پہ معاشرت ایک لگ پہ تعلیم ایک بڑا لگ ایک جیسا لگ لیکن لیکن بڑے بڑے متاثر سے ہو گئے بڑے بڑے متاثر ہو گئے لیکن اب خیلا بول کے سبحان اللہ اقبال میرا فرما گیا ہے جو ہر اور میں بولو سواگ عوام نو بھی پتا لگ جائے روپیے روپیے ہی نے پتہ نہیں بن سکتے اگر ہے گل سمجھا کوئی فلور ہو جائے جادو گرکھن جادو لال اپنے پردرشن سب بنتے بس کہانی مک گئی ہے چلیا میں مثال دینا سڈیا پہلے سڈیا بیبیاں سڈیا بیبیاں پہلے حضور دیا گھر والیاں تو شروع کر مدینہ کے ساتھ آلما سالرات اللہ وحدہ لا شریک مولا ہے ہر طرح جنہوں نے آخیا جاتا ہے اور اپنی شان آخیا جاتا ہے اللہ نے انہیں بیویاں بیوا کی تھی وہ علم اب دلاوے زمین جاگو کرے بنکیاں پیڈیاں بکری مہارے انتری آ حقیقت علم طریقہ پاک محمد دیا گھر کسی کو واسطے نہیں گیا پاک محمد چاہتے حاصل ہے کر دے کہ نبی کی کاروائی تیرہ پچھوں کوئی کی سوچ وار گئی تھی میرا بہت ہے کہ نہیں ہوئے رسی سب نہ سمجھی سب نو رسی نہ سمجھی حقیقت ایک نہیں ہوں جادو دان سرے تشافو ہے حقیقت ایک نہیں ہوگی تشافو اور بات ہے اور تشافو کا یہ مطلب ہے سکھ بھی مسلمانوں کے روپ میں جا سکتا ہے لیکن سکھ سکھ ہی رہے گا چلا چلا ذرا لوکل بول سبحان اللہ جلد نمبر پندرہ امام محاملی ہوئے نے جی ابو دارو کی حدیث کی کتاب ہے سنن امام محاملی نے بھی اسی طرح حدیث سنن کی کتاب لکھی ہے توجہ ہے کہ نہیں ذرا لوکھنا بولو سبحان اللہ وہ امام محاملی جڑے نے مسلم البت حسین بن اسماعیل بغدادی بغداد کے اندر سوئے نے اپنی پیدائش دو سو پینتی ہجری دو سو دوتی ہجری اپنی نوائش امام سرکار امام انہوں کی بیٹی جی سن ان شہدی سہایتا سن انہوں کی صاحبہ سن قرآن کی حاصلہ سن ہافیہن بھی حاصل سن سن حدیث بھی حاصل ہاں جی، فرائض کے اندر پوری مہارت سن مسائل اور وغیرہ کے اندر پوری مہارت رکھنیتا نام چیزیں ہم نے آپ سن سکھیا کی لکھے ایک لکھے سیکھیا یہ اب طریقہ کی سی فرمایا چار جو ہاتھی سمجھے آدمی تھی یہ چیزیں اپنے باپ کو ہی فکر حاصل کی تھی علم کی تھی حاصل کیا باپ کو غیر تو نہیں باپ سے وغیرہ کہاں ہو اپنے جی تو ہی حدیث ساریاں روایت کی اپنے جی تو ہی کیتیاں نے گھر سب جی کرا ہوں یورپ کا جادوگر رسی کے سپ ایک بنا لگا ہے لیکن کشتی نے ڈنڈا بھی کھا سیکھنے والی سیکھ گئی سیکھنے والی سیکھ گئی سیکھنے گئی کی کچھ سکھ گئی کی کچھ سکھ گئی تیروں سارا پتا ہے او جھللاں تیری میں کھڑی میں اوویں بچیا ہے جوں دے کوشش تھی اوویں بچیا ہے جتھے دے دیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی اگر کوئی جاتوں کو وقتی طور سے متاثر ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے کلی نہیں بن سکتا جنہیں موسا کلیم اللہ علیہ السلام وقتی متاثر ہوئے کہ رب نے یہ نہیں فرمایا کچھ نہیں متاثر ہو جایا جی میں کیا جا اس میں کہ کسی جادوگر کے جادو کا اثر مٹی طور پر نبی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو سنت نہیں سمجھتا فرمانا تھلو مگر پیا کھیر کر رہا ہے تجھے بھرو پیا کھیر فروغ فروغ بدھ بدلا ہاں یعنی نگاہ کر تیری نظر تیری نظر کا تیری نظر کا نا کھوانا بول رہے ہیں سوچیں کے جہان کیا بول رہے ہے اور کی چمک چمکنے کا اصل جدو کر دیے تین گمراہ پہ کر دیے تنا سمجھنا اسلام اسلام نکلنا وہ کہنا میں صرف نہیں آخا گا ماں ساگ کے سرمے والے محبوب کی قدر تیری حفاظت کرے تیری نظر کن چند اللہ اپنے حبیب حبیب حبیب میں میں میں اپنے اپنے نہ ادھر کریں میں رہتا میں بہت سب مل رہا تو سمجھو ہے بہت تھوڑا رہ گیا ہے کہ گلا بہت رہ گئی سمجھو اللہ ہائے دوں گا بندے سفائی سے کام خدا خدا جائے بن لگا ہے ہے اقبال فرما جائے بال مہاد سردار دی جگ وال ویخیا ہی نہیں رب تو ہٹی نہیں جگ وال ویخیا نہیں رب تو ہٹی نہیں جگ وال ویخیا نہیں رب تو ہٹی نہیں جگ وال ٹکی نہیں رب وال رب تو ہٹی نہیں جگ وال گئی نہیں رب تو ہٹی نہیں جگ وال گئی نہیں وہ آدھا ہے وہ جھلا یہ سمجھ سمجھ نہ میرا جہان رب بہت شریف کا امتحان ہے وہ ہوئے ہوئے میرا سرجا کے بارے میں ہے ہے تیرا میرا رب محمد تقریب مرگی میرا بہتر ماتا میرا یل مرغیا میرے آپ کی دوست ہے جو آپ کے جیسے ہوا ہے میرے سوا کسے اس کو کہتا ہے مطلب سوچ ہے وہ تو التفاق بھی نہیں کرتے تھوڑا جاتے پاس بھی دیکھنا کے بارے سوا بولتے نہیں آشک ہو کے دیکھنا چاہتے پھر بھی آپ نے طرح کریے امت مصطفیٰ کو گمراہ کرنا سے جادو سکتے کہ آخر ادھر عاشق ہو پچھلے بھی ایویں سن پچھلے بھی ایویں سن تو بھی ہو تو پھر اتنے اس جادو کا جادو اگر کسی پہ اثر کر بھی جائے نا تو سمجھ لے وقتی اثر ہے پہ کسی وڑی سے بھی کر جائے سمجھ لے حالت کوئی بتاؤ تو نقصانی آ جی پھر انہیں بھی خواجہ فرید ہم ہم ہم زبان زبان زبان بننا سی کدی ہونا توجہ نہیں فرمائی گئی والے مسلمان اور جادوگر اپنا راہ بنا بیٹھا گل پتی گئی اس قوم کی توجہ ہے جادو کو کسی بھی جادو کو ناگہانی متاثر ہونے والے والے سکنا بی ہو جائیں ایک ایک ہے ہے گوٹ ہے چاچی کریں گا سمجھ جاتے اٹھ گمراہ ہو بنا بیعت ہو ہو ہوئے تو دوسرا کا چنتا دانش ولی کا یا دھوکھا لگتا ہے دانش ولی کا دن سن لیتے آپ سمجھتے ایسا بدھوا کا تو لاما کا ادھر میں جہاں حضرت عمر کی دعوت کے اوپر ممبر رسول میں چلے گئے بخاری کے مسلم کے جہاں بھی اس لیے چلے گئے آپ فرمانے میں جی کر رہے علی کے دوبارہ نہیں کرنا چاہتے بندہ بیٹھو لوگ چھپ کے ہوتی سے پتا نہ لگنا کہ آ جائے کہ یا تو صدیق کے اکثر پھل قتل ہوئی تھی پھل قتل پہلے انسار اکٹھے ہوئے تھے ہاں جی۔ میں اس مسئلے میں چھوڑنا نہیں جانتا موضوع تیار کر کے بیٹھا اگر کسی میرے موقع لگتا تو صدیق کے اکثر کی بیعت کا کسا موضوع ہے لیکن سامنے پیش کرنا ہوں ذرا سمجھنے والی مان کی سلامتی آزادی میں بول رہا ہوں فرمائی جاؤ علی زبیر فرما رہے ہیں سر مشورے میں اسی سے آ گیا مولا علی نے پھر چھ مہینے بعد ایک بیت ہو تجویز کیوں کی تھی کیوں کی تھی ایک مسئلہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا کچھ پیدا ہوا تو حضرت سیدنا مولا علی مشکل نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو کے لیے موافقت کرتے رہے لیکن چھ مہینے کے بعد پھر جا کر جانی یہ کوئی نہ سمجھے کہ علی کس نے دنیا دیکھو میں دوبارہ پھر کرنا سمجھ لو کہ بھی بھی والی والی نہیں نہیں تھی یہ نہ وہ والی ہے نہ یہ والی ہے میں کر کے اپنی مرضی نال سوچی پہ کرنا تاکہ پتہ لگ جائے کہ سسر کوئی کوئی کوئی نہیں نہیں نہیں کریا اگر کوئی روایت غلط کر دے میری زبان رد کے پترا کو چھوڑ لیکن گل سمجھاوا جی کرنا چاہنا وہ پھر میں سنگل نکل آئیے گل سمجھاوا سکل وہ ضرور جا رہا گا بادشاہ چھوڑا بادشاہ چھوڑا بیعت کرے ووٹ چھپ چھپ کے میرے چھوٹے حضور صاحب نے فرمایا تم چھپ چھپ کے ہوتا ہے دو مقصد نہیں تاکہ بھی کرنی جانچ بھی کرنا بھی سوبھاؤ نہیں کر کے کنہ بچوں پاکستان چپ جان والے چپ جان والے تو نہیں ہر جان والے के बाजार जैसे पूरी किताब आ रही है उनमें हर लक्षण की झांसी की पूरी तारीफ ستر سال کا گیتا کا لوگ ہر کسی لوگ تو کبھی گھنی کا ہر نہیں کسی پیسے مسلمانوں آؤ اللہ کے فضل اصائیں مروری پٹ رہی ہے ستر سال ملا پیر سارے لاکھی مستقبل کھانے رہے کل کسی کو پھر سمجھ نہیں لگی اور بھی لیکن ہاں سے نہیں سر سیٹ فلان کے کام میں چاہتے تھے نہیں لیکن ہاں لگا بتا سکیے میں ہماری ماندار پہلے ایمان قسم خدا کی کر کے کہنا دو بڑے والی ہے ایکسیا ہے بچوں کا سو سات بڑی کا میں نیچرلی کے آیا اگر تو دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتا ہے ہاں جی الیکشن کا حل اسی طرح میدان ہر امیدوار دو دو بندے ہوں ادھر سرکاری بندے سر آپ سجے جان لوگ امیدوار کے نام سے الگ الگ کر دیا جائے فلانے والے ادھر ہو جاؤ فلانے والے ادھر ہو جاؤ فلانے والے ادھر ہو جاؤ سارا کی سامنے رجسٹر لیا جائے رجسٹر کرنے نکل لگا جائے یہ سر گا کر پتا لگا ہی رسی کے سب کا فرق کنا ہے ایماندار دس بیعت کے اندر ایک ہے بیعت کے اندر ایک حکمت اگر وہ ووٹوں میں استعمال ہو تو اسے کہاں گلی لوگ جاتے ہیں تو کھڈو پایا کہا جائے تو ہے کہیں جاتا ہے پرور کی مدد نہیں آئی تو متاثر ہو گیا ہے کوئی حج نہیں میں وہ بھی جیسے آ گئی میں تیرے سامنے رکھی جانا فساد مک جان گی صرف ایک سریام ہوتا مک جان گے کہ نہیں ہوئے جی، پر جن امیدوار جھوٹ بولتے ہیں پوری قوم نا بناؤں سانجا کرامہ سنتا گیا ہے تاکہ دیکھ لوگ یہ باہر نکل کے ہر کسی کا جھوٹ بول کے بھی بنے جہنمی بنے بنے ہمیشہ حقیقت حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں تو میں بچوں کی دیے تیری نظر کا فرما دے دیکھ بات